جہاد میں مال لگانا کعبہ شریف کی تعمیر میں مال لگانے سے افضل ہے مسلمان غفلت اور گناہوں سے توبہ کر کے جہاد میں جان و مال لگائیں جہاد کوئی ناممکن عمل نہیں ہے کیونکہ اگر یہ ناممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا حکم نہ فرماتے ہاں یہ بہت اونچا اور بڑا عمل ہے اور اس میں ہر کوئی قبول نہیں کیا جاتا دنیا میں کتنے مالدار مسلمان ہیں بعض تو ایسے ہیں کہ روزانہ صرف گناہوں پر لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں اور کچھ جن کو شیطان نے گمراہ کر رکھا ہے مزاروں پر روزانہ لاکھوں کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں قرآن پاک میں سب سے زیادہ تاکید جہاد پر مال خرچ کرنے کی ہے یعنی قرآن پاک نے جن جن کاموں پر مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے ان میں سب سے زیادہ تاکید جہاد پر مال خرچ کرنے کی ہے اور اس کا اجر اور ثواب بھی سب سے زیادہ ہے اگر ایک آدمی کعبہ شریف کی تعمیر میں مال لگائے اور دوسرا جہاد پر مال خرچ کرے تو جہاد پر مال خرچ کرنے کی فضیلت کعبہ شریف کی تعمیر پر مال خرچ کرنے سے زیادہ ہے یہ بات قرآن پاک نے بالکل صاف الفاظ میں سمجھائی ہے کیونکہ جہاد سے پورے اسلام کی حفاظت اور اس کا بقا ہے آج اگر اعلان ہو جائے کہ کعبہ شریف کو ایک بار پھر تعبیر کرنا ہے اور مسلمان اس کے لیے چندہ دیں یقین کرے لوگ سونے کی اینٹیں سونے کی دیواریں اور سونے کی چھتیں دینے پر تیار ہو جائیں گے کعبہ شریف کے ساتھ مسلمانوں کی یہ محبت بہت اچھی بات ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس کی مزید حوصلہ افزائی کریں لیکن جہاد پر مال لگانا تو کعبہ شریف کی تعمیر پر مال لگانے سے افضل ہے اور یہ بات قرآن پاک نے سمجھائی ہے تو پھر مسلمان جہاد پر اتنا مال کیوں نہیں لگاتے وجہ وہی ہے کہ جہاد بہت اونچا عمل ہے جان سے ہو یا مال سے اور اتنی اونچی چوٹی تک انسان اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق اور مدد سے ہی پہنچ سکتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان قرآن پاک کی روشنی میں جہاد فی سبیل اللہ کو سمجھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جان اور مال کو جہاد کے لیے قبول فرمائے آپ یقین کریں کہ اگر ہم جہاد میں قبول ہو گئے تو پھر آگے کی اصل زندگی اتنی اونچی اور مزیدار ہو جائے گی کہ اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا نہ موت کا درد نہ قبر کا عذاب نہ منکر نکیر کا فتنہ اور نہ حساب کتاب کا غم بس آنکھ بند ہوئی اور اکرام ہی اکرام مزے ہی مزے اور کامیابی ہی کامیابی جہاد میں چونکہ بڑی کامیابی اور بڑا مقام ہے اس لیے اس راستے میں آزمائشیں بہت آتی ہیں مگر ہر آزمائش کے بعد نئی فتوحات اور نئی کامیابیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے مسلمان اور نماز میں سستی مسلمان اور نماز میں سستی یہ دو باتیں کبھی جمع نہیں ہو سکتیں مسلمان نماز میں تب ہی سستی کرتا ہے جب شیطان اسے کفر کے جراثیم کا انجیکشن لگا دیتا ہے یا اسے نفاق کا زہر پلا دیتا ہے جب کوئی مسلمان مرد یا عورت خط میں یہ لکھتے ہیں کہ ہم سے نماز میں سستی ہوتی ہے تو میرے دل پر ایک مکہ سا لگتا ہے مسلمان اور نماز میں سستی ہائے یہ کیسے ہو گیا نماز میں سستی سو منافق کر سکتا ہے مسلمان ہرگز نہیں کیونکہ نماز دین میں اسی طرح ہے جس طرح جسم میں سر کیا بغیر سر کے کوئی زندہ رہ سکتا ہے معلوم نہیں کیا مصیبت آئی کہ مسلمان عورتیں عورتیں تک نماز میں سستی کرتی ہیں حالانکہ یہ بات مشہور ہے کہ مسلمان عورتوں کو تو نماز سے عشق ہوتا تھا ایک مسلمان کی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا نماز کا معاملہ پوری محنت سے درست کرے اور اس میں اب تک جو غفلت ہوئی اس پر استغفار اور توبہ کرے اے مجاہد و نماز کا معاملہ ٹھیک کر لو مجاہدین سے خاص طور پر درخواست ہے کہ نمازوں کا معاملہ بہت ٹھیک کریں باجماعت لمبی لمبی خوشو خضو والی نمازیں تب آپ کے جہاد میں عجیب برکت ہوگی اور اس برکت سے پوری امت مسلمہ کو فائدہ ملے گا نمازوں میں غفلت اور سستی کرنے والے مجاہدین زیادہ عرصہ مخلص جہادی قافلے کے ساتھ نہیں چل سکتے وہ یا تو دنیا داری کی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا پھر کسی اور فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں العیاد باللہ الیاد باللہ سچی توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ اپنی قضا نبازوں کو ادا کرنا شروع کر دیں